وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے مغفرت کرنے والا